ابو بکر بن ابی شیبہ حامی بن عمر بکراوی اور محمد بن عبد العلی قیسی سب نے معتمر سے حدیث بیان کی الفاظ ابن ابی شیبہ کے ہیں ہمیں معتمر بن سلیمان تیمی نے اپنے والد کے واسطے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ کوئی آدمی جبکہ حامد اور عبد نے کہا کوئی مخصوص آدمی اپنی زمین سے کھجوروں کے کچھ درخت فقرائے مہاجرین کی خبر گیری کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کر دیتا تھا حتیٰ کہ قریضہ اور بنو نذیر نظیر آپ کے لیے فتح ہو گئے تو اس کے بعد جو کسی نے آپ کو دیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس کرنا شروع کر دیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے گھر والوں نے مجھ سے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سے وہ سب یا اس کا کچھ حصہ مانگوں جو ان کے گھر والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا تھا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے وہ سب کا سب مجھے دے دیا اس پر ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آئی میرے گلے میں کپڑا ڈالا اور کہنے لگے اللہ کی قسم ہم وہ درخت تمہیں نہیں دیں گے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں دے چکے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ایمن اسے چھوڑ دو اتنا اتنا تمہارا ہوا وہ کہتی تھی ہر کس نہیں اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور آپ اسی طرح فرماتے رہے حتیٰ کہ آپ نے اسے دس گنا یا تقریباً دس گنا عطا فرما دیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چھ سو چار